ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ و مزہ بھی اچھا ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے جس کی بو مہک تو اچھی ہے مزہ کڑوا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایک کڑوے پھل اندرائن کی طرح ہے جس کی بو بھی اچھی نہیں اور مزہ بھی اچھا نہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینسٹھ یہ حدیث صحیح ہے